مطر نے ابو زبیر سے انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج یعنی حجت الوداع کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرے کا حرام باندھ کر تلبیہ پکارا تھا مطر نے آگے لئیس کے حدیث کے ہمانہ حدیث بیان کی البتہ اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم خوت ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی خواہش کرتی آپ اس میں ان کی بات مان لیتے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھیجا اور انہوں نے تنعیم سے عمرے کا تلبیہ پکارا اور عمرہ ادا کیا مطر نے کہا ابو زبیر نے بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حج فرماتی تو وہی کرتی جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو انتالیس